فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بس آپ کے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے اختلافی امور میں اپنا فیصل نہ مان لیں پھر آپ کے فیصلے کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تکلیف نہ محسوس کریں اور پورے طور سے اسے تسلیم کر لیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے تمام امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہیں مان لیتا اس لیے کہ آپ کا فیصلہ وہ ربانی فیصلہ ہے جس کے برحق ہونے کا دل میں اعتقاد رکھنا ضروری ہے اور عمل کے ذریعے بھی اس پر ایمان رکھنے کا ثبوت فراہم کرنا ضروری ہے اسی لیے اللہ نے اس کے بعد فرمایا یہ ضروری ہے کہ لوگوں کا ظاہر و باطن اسے تسلیم کر لے اور اس کی حقانیت کے بارے میں دل کے کسی گوشے میں بھی شبہ باقی نہ رہے اس کے شان نزول کے سلسلے میں امام بخاری نے عروا بن زبیر رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ کا حرہ کے پانی کے بہاؤ کے بارے میں ایک انصاری سے اختلاف ہو گیا اور معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے کہا کہ اے زبیر زمین سیراب ہو جانے کے بعد اپنے پڑوسی کی طرف پانی کھول دو تو انصاری نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے ایسا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ زبیر آپ کے پھوفیزات بھائی ہیں اس پر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہا کہ اے زبیر زمین کو سیراب کرو اور پانی کو روک رکھو یہاں تک کہ پانی تمہاری زمین کی دیوار سے لگ جائے اس کے بعد اپنے پڑوسی کی طرف پانی کھول دو جب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا تو آپ نے زبیر کو سراحت کے ساتھ ان کا پورا حق دیا حالانکہ پہلے آپ نے دونوں کو ایک ایسا مشورہ دیا تھا جس میں انصاری کی رعایت کی گئی تھی بعد میں زبیر کہا کرتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیتیں اسی واقعے سے متعلق نازل ہوئی تھیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس آیت کے شان نزول کے بارے میں قلبی کی تفسیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا تھا یہودی نے کہا کہ ہم لوگ محمد کے پاس چلیں اور منافق نے کہا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلیں پھر پورا قصہ بیان کیا جس میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے منافق کو قتل کر دیا اور یہی ان آیتوں کی نزول کا سبب تھا اور عمر کا لقب فاروق پڑ گیا اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے لیکن مجاہد نے اس کی تائید کی ہے اور تبری نے اسے ترجیح دی ہے تاکہ ان تمام کا تعلق ایک ہی سبب سے ہو جائے حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ زبیر اور ان کے پڑوسی کا قضیہ بھی انہی دنوں پیش آیا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی اہمیت کو ذہن نشین کرنے کے لیے بعض علماء اسلام کے اقوال ملاحظہ کر لیں نمبر ایک فخر الدین راضی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا ہے کہ کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ شرطیں نہ پائی جائیں الف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی ہونا با دل میں اس بات کا یقین رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہی برحق ہے جیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے میں ذرا سا بھی تردد سے کام نہ لینا اس کے بعد لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صحیح حدیث اس آیت کے ضمن میں آتی ہے اور ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس پر واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صحیح حدیث کو قبول کرے اور مذہبی تعصب کی وجہ سے کسی حدیث کو رد نہ کرے ورنہ اس آیت میں مذکور وعید اس کو بھی شامل ہوگی نمبر دو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں لکھا ہے کہ تم بہتوں کو دیکھو گے کہ جب کوئی حدیث اس امام کے قول کے موافق ہوتی ہے جس کی وہ تقلید کرتا ہے اور اس کے راوی کا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دلیل راوی کی روایت ہے اس کا عمل نہیں اور جب راوی کا عمل اس کے امام کے قول کے موافق ہوتا ہے اور حدیث اس کے مخالف ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ راوی نے اپنی روایت کی مخالفت اس لیے کی ہے کہ یہ حدیث اس کے نزدیک منسوخ ہو گئی ہے ورنہ اس کی یہ مخالفت اس کی عدالت کو ساقت کر دیتی اس طرح وہ لوگ اپنے کلام میں ایک ہی جگہ اور ایک ہی باب میں بدترین تناقض کے مرتکب ہوتے ہیں لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ صحیح حدیث آ جانے کے بعد امت کے لیے اسے چھوڑنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی نمبر تین شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن سنت اور اجماع کے ذریعے یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اللہ نے بندوں پر اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کو فرض کیا ہے عوامر و نواحی میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس امت پر کسی کی اعتعاد کو فرض نہیں کیا ہے اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے سب سے افضل انسان تھے کہا کرتے تھے کہ میں جب تک اللہ کی اعتعاد کروں تم لوگ میری اطاعت کرو اور اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو تم لوگ میری اطاعت نہ کرو تمام علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی معصوم نہیں اسی لیے بہت سے امہ اکرام نے کہا ہے کہ ہر آدمی کی کوئی بات لی جائے گی اور کوئی چھوڑ دی جائے گی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہی وجہ تھی کہ فقہی مذاہب کے چاروں مشہور اماموں نے لوگوں کو ہر بات میں اپنی تقلید کرنے سے منع فرمایا تھا